ولا اللہ اللہ عظیم الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجلفرجم اجمعین آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع کچھ ایسا ہے جو بظاہر تو بالکل نظر نہیں آتا جی بالکل نظر نہیں آتا ہاں اور مطلب یہ ہمارے روزمرہ کے لویوں ہمارے رشتوں اور فیصلوں میں ہر وقت موجود رہتا ہے عام طور پر جب خطرے کا لفظ سنائی دیتا ہے نا تو ذہن فوراً کسی حادثے کسی ہتھیار یا کسی واضح جسمانی نقصان کی طرف چلا جاتا ہے صحیح ایک روایتی سوچ ہے یہ بالکل لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس ماخذ پر بات کرنے والے ہیں وہ اس پوری روایتی سوچ کو الٹ کر رکھ دیتا ہے آج کی ہماری گفتگو کا محور ایک انتہائی اہم کتابچہ ہے جس کا عنوان ہے دنیا میں خطرات کی شناخت اور علامات اور یہاں میں سراحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ کتابچہ سید جہانزیب آبدی کی تحقیق و تدوین ہے اور یہ تحقیق واقعی بہت چشمکشا ہے ایگزیکٹلی ہمارا آج کا مشن اسی تحقیق کی روشنی میں ان خاموش اور غیر محسوس خطرات کو بے نقاب کرنا ہے جو اکثر محبت ہمدردی اور سماجی دباؤ کا روپ دھار کر ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں دیکھیں خطرے کی یہ تعریف بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم اب تک کن چیزوں سے بچتے رہے ہیں اور اصل میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا سید جہانزیب آبدی صاحب کی اس تحقیق کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خطرے کو صرف جسمانی حدود سے نکال دیا ہے یعنی اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے جی ہاں انہوں نے اسے نفسیاتی جذباتی علمی اور روحانی دائروں تک پھیلا دیا ہے اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کا بغور مشاہدہ کریں تو ہر طبقہ ایک مختلف قسم کے غیر مری جال کا سامنا کر رہا ہے وہ جال جو نظر نہیں آتے بالکل چاہے وہ بچے ہوں خواتین ہوں نوجوان والدین یا پھر وہ لوگ جنہیں معاشرہ بہت مضبوط سمجھتا ہے یعنی مرد حضرات اور سیاسی و مذہبی رہنما ہم ان تمام پرتوں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے تاکہ سننے والوں کو یہ شعور مل سکے کہ اصل میں ہتھیار کے بغیر ہونے والے یہ وار کس طرح کام کرتے ہیں تو چلیں اس تہدر تہ موضوع کی شروعات معاشرے کے سب سے نازک اور حساس حصے سے کرتے ہیں یعنی بچے بچے دنیا کو ایک بالکل شفاف آئینے سے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک ہر مسکراتا ہوا چہرہ دوست ہوتا ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے صحیح ماخذ میں اس بات کو بہت درد مندی سے اجاگر کیا گیا ہے کہ بچوں کی یہی معصومیت ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتی ہے وہ لوگ جو بظاہر بہت مہربان ہوتے ہیں جو تحفے طائف لاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ دراصل اس معصومیت کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس توجہ اور تحفوں کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے مطلب ایک شخص جو کسی بچے کو اس کے والدین سے ہٹ کر کوئی راز رکھنے پر مجبور کر رہا ہو ہاں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیکرٹ بات ہے بالکل وہی یا اسے یہ احساس دلا رہا ہو کہ وہ اس کا سب سے قریبی دوست ہے تو در حقیقت وہ اس بچے کے ذہن جذبات اور بالآخر اس کے جسم پر کنٹرول حاصل کرنے کی راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے یہ ایک خاموش در اندازی ہے جہاں حملہ آور بچے کا اعتماد جیت کر اسے اپنے ہی والدین سے نفسیاتی طور پر دور کر دیتا ہے اور پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ خطرات صرف کسی سنسان گلی کسی غیر محفوظ کھیل کے میدان یا شاید کسی ٹیوشن سینٹر تک محدود ہیں لیکن اب تو منظر نامہ بالکل بدل چکا ہے ڈیجیٹل دنیا کی وجہ سے ایگزیکٹلی exactly. اب ایک بچہ اپنے گھر کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے کمرے میں بیٹھا ہے دروازہ بند ہے لیکن وہ پھر بھی غیر محفوظ ہے ڈیجیٹل دنیا نے اس خطرے کی نوعیت کو یکسر تبدیل کر دیا ہے یہی وہ غیر محسوس پہلو ہے جس نے خطرے کو ہر گھر کے اندر پہنچا دیا ہے آن لائن گیمنگ کی مثال لے لیں بظاہر بچہ ایک گیم کھیل رہا ہے لیکن ان گیمز کے اندر جو چیٹ رومز ہیں یا یوٹیوب پر جو مختلف کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں وہاں نامعلوم افراد بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور وہ بظاہر دوست بن کر آتے ہیں جی وہ کارٹونز اور بظاہر بے ضرر سی لگنے والی ویب سیریز کے ذریعے بچوں کے کچے ذہنوں میں تشدد بے حیائی اور بدزبانی کا زہر کترا کترا کر کے اتار رہے ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا وار نہیں جو فوراً خون بہا دے یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے بالکل یہ وہ زہر ہے جو مہینوں بعد بچے کے چڑچڑا پن اس کی زبان اور اس کے بدلے ہوئے رویے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اسی رویے سے جڑی ایک اور بڑی تلخ حقیقت جس پر مصنف نے روشنی ڈالی ہے وہ ہے نفسیاتی تشدد ہمارے ہاں تشدد کا مطلب صرف مار پیٹ سمجھا جاتا ہے جو کہ ایک بہت محدود سوچ ہے ہاں لیکن اگر کوئی والدین یا استاد مسلسل کسی بچے کو تانے دے رہا ہے بات بات پر اس کا موازنہ کزنز یا کلاس فیلو سے کر رہا ہے تو یہ بھی تو تشدد کی ہی ایک قسم ہے یہ وہ رویے ہیں جو خاموشی سے ایک بچی کی خودی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور اس کے بالکل برعکس بھی ایک رویہ ہے جو جو اتنا ہی خطرناک ہے آپ حد سے زیادہ آزادی کی بات کر رہی ہیں جی ہاں والدین کی وہ غفلت جہاں وہ بچے کو بے پناہ آزادی دے دیتے ہیں اسکرین ٹائم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اسے ماڈرنزم کا نام دے دیا جاتا ہے یہ جو توازن کی کمی ہے نا یہی اصل مسئلہ ہے مطلب ایک طرف سختی اور دوسری طرف مکمل چھوٹ بالکل بہت زیادہ سختی اور تانے بچے کو باغی اور احساس کمتری کا شکار بنا دیتے ہیں جبکہ حد سے زیادہ آزادی اور بے توجہی اسے ان شکاریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے جن کا ہم نے ابھی آن لائن گیمنگ کے حوالے سے ذکر کیا تو اس کا دفاع کیا ہے ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے دفاع کا واحد اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنی جسمانی اور جذباتی حدود کا شعور دیا جائے جسے ہم عام فہم زبان میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم کہتے ہیں گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں اصولوں کی پابندی تو ہو لیکن محبت کی فراوانی اس قدر ہو کہ بچہ کسی بھی خوف کے بغیر کوئی بھی الجھن فوراً اپنے والدین کے سامنے رکھ سکے بہت گہری بات ہے بچوں کی اس معصومیت اور ان کے گرد موجود خطرات سے نکل کر اگر ہم معاشرے کے ایک اور اہم ستون یعنی خواتین کی طرف آئیں تو یہاں خطرات کی نوعیت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ پیچیدہ اس تحقیقی کتابچے میں یہ نقطہ بہت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو درپیش سب سے بڑے خطرات اکثر جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتے ہیں اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خطرات اکثر مہربانی اور ہمدردی کا لبادہ کر آتے ہیں اس کی وجہ عورت کی فطرتی ساخت میں پوشیدہ ہے دیکھیں عورت فطرتن رشتوں کو جوڑنے ہمدردی کرنے اور نرم دلی کی طرف مائل ہوتی ہے کچھ لوگ اس نرم دلی کو عورت کی کمزوری سمجھ کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بظاہر بہت خیال رکھنے والے بنتے ہیں جی وہ حد سے زیادہ توجہ تعریف اور بظاہر تحفظ کا احساس دلا کر عورت کی نفسیاتی حدود میں داخل ہوتے ہیں ان کا مقصد کوئی ظاہری نقصان پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ وہ عورت کی سوچ اور اس کے جذباتی فیصلوں پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عورت اپنی ہر خوشی اور غم کے لیے ان کی محتاج ہو جائے بالکل یہی بات ہے اور یہ کنٹرول صرف اجنبیوں تک محدود نہیں ہے جی قریبی رشتے جن میں شوہر قریبی دوست یا بعض اوقات کوئی استاد بھی شامل ہو سکتا ہے وہ بھی اس جذباتی استحصال کا حصہ بن جاتے ہیں جسے ہم آج کل کی زبان میں گیس لائٹنگ کہتے ہیں گیس لائٹنگ اس کی سب سے خطرناک قسم ہے فرض کریں ایک بات بالکل واضح ہے لیکن سامنے والا اسے اس طرح گھما پھرا کر پیش کرے اور مسلسل یہ باور کروائے کہ تم تو ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو یا تمہاری تو یادداشتی خراب ہے تاکہ اسے اپنے آپ پر شک ہونے لگے ایگزیکٹلی exactly. عورت کو اپنی ہی عقل اور اپنی ہی سچائی پر شک ہونے لگے اسے ہر وقت ایک احساس جرم میں مبتلا رکھا جائے یہ جو احساس جرم ہے نا یہ عورت کی خود اعتمادی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ معاشرے کا وہ دباؤ بھی شامل کر لیں جو عورت کی عمر اس کی شادی اس کے کیریئر اور اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ کے حوالے سے ہر وقت اس پر مسلط رہتا ہے ایک عجیب سی دوڑ ہے جس میں اسے دھکیل دیا جاتا ہے بالکل اور یہ تمام چیزیں مل کر عورت کو ایک ایسی اندرونی کشمکش کا شکار کر دیتی ہیں جہاں وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ اصل میں کون ہے پھر اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر یا دفاتر کی بات کریں تو وہاں اکثر ظاہری کشش اور رکھ رکھاؤ کا ایک غیر تحریری مطالبہ موجود ہوتا ہے جو اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے جی اور سوشل میڈیا پر تو یہ خطرہ اور بھی بھیز بدل لیتا ہے جہاں نامعلوم افراد ہمدرد بن کر راز اگلوا لیتے ہیں اور ہاں ایک اور کڑوا سچ جو اس تحقیق میں سامنے آیا وہ خواتین کے درمیان پائی جانے والی آپس کی رکابت اور حسد ہے جو ایک دوسرے کی ذہنی تسکین کو تباہ کر دیتا ہے تو اس تمام تر نفسیاتی اور جذباتی دباؤ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے سید جہانزیب آبدی صاحب کا یہ تجزیہ مجھے بہت غور طلب لگا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا اندرونی خطرہ اس کا اپنی قدر و قیمت کو بھول جانا اور وقت آنے پر ایک واضح نہیں کہہ پانا ہے بالکل انکار کرنے کی طاقت ایک بہت بڑا دفاع ہے جب تک عورت اپنی نفسیاتی اور جذباتی حدود کا تعین نہیں کرے گی وہ استحسان کا شکار ہوتی رہے گی اپنی حدود کا شعور بہت ضروری ہے ماخذ میں اس دفاع کے لیے بڑی خوبصورت شرائط بتائی گئی ہیں بصیرت یعنی ظاہری الفاظ کے پیچھے چھپی اصل نیت کو بھانپ لینے کی صلاحیت اپنی حدود کا شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی خودی کا استحکام جب اندر سے انسان مضبوط ہو تو باہر کا کوئی دباؤ اسے جھکا نہیں سکتا اس اندرونی مضبوطی کی ضرورت نوجوانوں کو شاید سب سے زیادہ ہوتی ہے نوجوانوں کا طبقہ توانائی سے بھرپور ہے ان کے سیکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے لیکن ان کے پاس زندگی کا تجربہ کم ہوتا ہے اور یہی وہ خلا ہے جہاں خطرات جنم لیتے ہیں بالکل نوجوانوں کے اندر جوش اور جذبات کی فراوانی ہوتی ہے وہ دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن ان کے گرد سب سے بڑا جال ان کے اپنے ہم اثروں یعنی ہم جماعتوں اور دوستوں کا ہوتا ہے جسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں دوستوں کا دباؤ جی ایک نوجوان کسی خاص گروپ کا حصہ بننے کے لیے یا سوشل میڈیا پر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اکثر اپنی انفرادی شناخت اور اخلاقی اقدار کو قربان کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ بہت آزاد ہے لیکن حقیقت میں وہ ٹرینڈز کا غلام بن چکا ہوتا ہے اور ان ٹرینڈز کا ہوا دینے میں آج کل کی فلموں ویب سیریز اور سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہاں زندگی کا ایک ایسا غیر حقیقی معیار پیش کیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک فینٹیسی کی دنیا ہے ہاں یہ چیزیں نوجوانوں کے اندر حسد رات و رات امیر ہونے کی جلد بازی اور ایک نہ ختم ہونے والا احساس کمتری پیدا کر رہی ہیں نوجوانوں کو اکثر اپنی ٹیکنالوجی کی مہارت اپنی عقل اور جسمانی طاقت پر بہت غرور ہوتا ہے اور یہی غرور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں وہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے تعلیمی ادارے جو کردار سازی کے بجائے صرف نمبروں اور گریڈز کی مشینری بن چکے ہیں وہ اس مسئلے کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا رہے ہیں تعلیمی اداروں کا یہ رویہ سیدھا والدین کی کشمکش سے جا ملتا ہے آج کے دور میں والدین خود ایک بہت بڑے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے وہ کیسے دیکھیں خاندان کا دباؤ معاشرے کی توقعات اور پھر کارپوریٹ مارکیٹنگ نے ایک ایسی اندھی دوڑ شروع کر دی ہے جہاں والدین کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ان کا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے کیا پہن رہا ہے اور ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے ایک سماجی دکھاوے کی دوڑ بالکل اور اس ظاہری دوڑ میں بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے یہ واقعی والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یا صرف ایک پروجیکٹ مکمل کر رہے ہیں اس غفلت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو والدین بچوں کو اس قدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر یا پھر ان پر ایسا سخت کنٹرول مسلط کرتے ہیں کہ ان کے اندر چھپا ہوا باغی جاگ جاتا ہے یہی بات ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے والدین کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ آن لائن دنیا میں کتنا وقت گزار رہا ہے اور کن لوگوں سے مل رہا ہے اسی لیے والدین کا اپنا دفاعی حصار مضبوط ہونا ضروری ہے انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خاندان کی بنیاد ان کے فیصلوں اور بصیرت پر کھڑی ہے اگر وہ معاشرے کو دکھانے کے لیے یا مارکیٹنگ کے دباؤ میں آ کر جلد بازی میں فیصلے کریں گے تو وہ نہ صرف اپنا سکون برباد کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسل کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیں گے نوجوانوں اور والدین پر اس دباؤ کو سمجھنے کے بعد اب ہم ایک ایسے طبقے کی طرف مڑتے ہیں جن کے مسائل پر معاشرے میں حموماً بات ہی نہیں کی جاتی مرد حضرات جی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ مضبوط چٹان اور جذبات سے آری سمجھ لیا جاتا ہے یعنی مرد حضرات یہ روایتی سوچ کہ مرد کو درد نہیں ہوتا یا اسے کس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے اس تحقیق میں بہت مدلل انداز میں توڑی گئی ہے معاشرے نے مرد کے کاندھوں پر ایک ایسا غیر مرئی بوجھ ڈال دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ایک مرد پر ہر وقت یہ ثابت کرنے کا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہے وہ کبھی جذباتی طور پر کمزور نہیں پڑ سکتا اور کامیابی اس کی زندگی کا واحد پیمانہ ہے اسے ہر وقت ایک ہیرو بن کر رہنا ہے بالکل اور یہ مسلسل دباؤ اسے اندر ہی اندر شدید ذہنی تھکن تنہائی اور اضطراب کا شکار کر دیتا ہے وہ اس خوف میں جیتا ہے کہ اگر وہ اپنے کیریئر یا مالی ذمہ داریوں میں ذرا بھی پیچھے رہ گیا تو معاشرے اور خاندان میں اس کی کوئی قدر نہیں رہے گی اور اسی خوف اور دباؤ کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں کارپوریٹ ادارے ہوں یا مختلف سیاسی گروہ وہ مردوں کی اس مجبوری اور ان کی توانائیاں ان کا وقت اور ان کے جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جی ان کا استحصال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو مرد کے لیے خطرہ بنتی ہے وہ اس کی اپنی انا خود پسندی اور دولت یا شہرت کی اندھی خواہش ہے ان خواہشات کے زیر اثر اکثر مرد ایسے غیر دانش مندانہ اور جلد بازی پر مبنی فیصلے کر گزرتے ہیں جن کا خمیازہ پھر ان کی ذات کو اور ان سے جڑے پورے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے مرد کا یہ غرور کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دراصل اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے کچھ اسی قسم کا خطرہ ایک اور طبقے کو بھی درپیش ہے جسے ہم معاشرے کا سب سے باشور طبقہ مانتے ہیں یعنی اہل علم اور طلبہ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جو انسان علم کے راستے پر ہے جو روشنی کی تلاش میں ہے اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ماخذ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ علم کے میدان میں بھی استحصال موجود ہے بالکل موجود ہے کچھ ادارے یا اساتذہ بظاہر رہنمائی کے نام پر طلباء کو اپنے مخصوص نظریات کا قیدی بنا لیتے ہیں وہ طالب علم کی فکری آزادی چھین کر اسے اپنا ذہنی غلام بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکے اور اس ڈیجیٹل دور میں طالب علم کے لیے ایک اور بہت بڑا خطرہ انٹرنیٹ پر موجود معلومات کا سیلاب ہے متضاد نظریات پراپاگینڈا اور غلط فہمیوں کا اس قدر شور ہے کہ اس میں طالب علم کی تنقیدی سوچ جسے ہم چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت کہتے ہیں جی وہ تنقیدی سوچ دب کر رہ جاتی ہے وہ معلومات کو بغیر کسی تصدیق کے سچ ماننے لگتا ہے اس کے علاوہ اہل علم حضرات میں ایک اور خطرناک رجحان علم کے غرور کا پیدا ہونا ہے علم کا غرور یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کو معلوم تو سب کچھ ہوتا ہے وہ اخلاقیات پر لمبی گفتگو بھی کر سکتا ہے لیکن عملی زندگی میں ان اصولوں پر عمل کرنے سے مکمل طور پر قاصر رہتا ہے مطلب باتیں بڑی بڑی لیکن عمل صفر علم کا یہ غرور واقعی انسان کی روحانی موت کا سبب بن سکتا ہے اب ہم اس تفصیلی جائزے کے ایک ایسے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو انتہائی حساس ہے جی مذہبی اور سیاسی کارکنان کا پہلو بالکل اور یہاں ہم واضح کر دیں کہ ہم سید جہان زیب آبدی کے کتابچے میں درج مشاہدات کو ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مقصد کسی خاص واقع گروہ یا سوچ کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے بلکہ ہم نہایت غیر جانبدارانہ انداز میں صرف ماخذ میں دی گئی باتوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اثر و رسوخ کیسے کام کرتا ہے اگر ہم اس پہلو کو ایک وسیع تر سماجی کینوس پر دیکھیں تو مذہبی یا نظریاتی کارکنان کی سب سے بڑی طاقت ان کا جذبہ ان کا خلوص اور ان کی بے لوس عقیدت ہوتی ہے وہ ایک نیک نیت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں بالکل لیکن جب یہ عقیدت اندھی ہو جاتی ہے تو یہ خطرہ بن جاتی ہے کچھ افراد بظاہر بہت ہمدرد اور روحانی رہنما بن کر سامنے آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ان کارکنان کے صاف ستھرے جذبات کو اپنے ذاتی رتبے یا مالی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کارکن چونکہ سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے اس لیے وہ ان مقاصد کو فوراً بھانپ نہیں پاتا اور پھر ان کارکنان کو ایک اور محاذ پر بھی لڑنا پڑتا ہے جو کہ نفسیاتی دباؤ کا محاذ ہے مخالفین کی جانب سے ہونے والی مسلسل تنقید میڈیا کا دباؤ اور بعض اوقات فتویٰ بازی ان کی ذہنی صحت کو شدید متاثر کرتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں جی آج کل سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کسی بھی بحث میں ذرا سی اشتعال آنگیزی پر جلد بازی میں دیا گیا ایک جذباتی رد عمل سالوں کی بنائی ہوئی ساخت اور اس نظریے کو نقصان پہنچا دیتا ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور کارکنان میں بعض اوقات یہ احساس کہ صرف وہی حق پر ہیں ایک ایسا روحانی غرور پیدا کر دیتا ہے جو ان سے ان کی بصیرت چھین لیتا ہے سیاست کے میدان میں بھی کم و بیش یہی حرکیات کام کر رہی ہوتی بالکل سیاسی کارکنان کو درپیش خطرات صرف ان کے ظاہر دشمنوں سے نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندرون خانہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بظاہر ہمدرد نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ فیصلوں پر اثر انداز ہو کر اپنا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور اب تو کارپوریٹ ادارے اور با اثر افراد بھی شامل ہیں جی اور ڈیجیٹل دنیا کے ٹرولز بھی یہ سب ان کارکنان کی توانائی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں سیاسی کارکنان کا راستہ ویسے ہی قانونی اور انتظامی پیچیدگیوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن ماخذ میں جس سب سے بڑے خطرے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ طاقت اور مقبولیت کا نشہ ہے یہ نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے ایگزیکٹلی exactly. جب ایک کارکن کو تھوڑی سی عوامی مقبولیت یا اختیار ملتا ہے تو بعض اوقات وہ اتنے غیر دانش مندانہ اور جلد بازی پر مبنی فیصلے کر بیٹھتا ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا طاقت کے حصول کی اس دوڑ میں اکثر وہ اپنے انہی نظریات اور اصولوں کو قربان کر دیتا ہے جن کے لیے اس نے جد و جہد شروع کی تھی اس پورے تجزیے سے جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے جس طبقے کی بھی بات کریں خطرہ باہر سے زیادہ اندر کی طرف سے آ رہا ہے یہ کتابچہ معاشرے کی نفسیات کا ایک بہت گہرا ایکس رے ہے بہت خوبصورت بات کی آپ نے ایکس رے اور اسی شاندار مشاہدے کے ساتھ ہم آج کی اس طویل اور فکر انگیز نشست کو اس کے اختتام کی طرف لاتے ہیں ہم نے بہت سے پہلوؤں کا جائزہ لیا جی ہم نے بچوں کی معصومیت سے لے کر خواتین کی جذباتی استحصال نوجوانوں کی کشمکش والدین کی غفلت مردوں کے خاموش دباؤ طلباء کے فکری زوال اور سیاسی اور مذہبی کارکنان کے الجھتے ہوئے راستوں پر تفصیلی بات کی لیکن سید جہان زیب آبیدی کی اس پوری تحقیق کا جو لبے لباب اور سب سے مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑا خطرہ ہمیشہ اس کے اپنے اندر سے ہوتا ہے اپنے اندر کے دشمن سے بالکل اگر انسان کے اندرونی دروازے جن کا نام حسد لالچ خوف اور غرور ہے اگر یہ دروازے بند ہوں تو دنیا کی کوئی بیرونی طاقت کوئی بھی سازش یا کوئی بھی دکھاوا اسے شکست نہیں دے سکتا یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کو اپنی اصلاح پر مجبور کرتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے مصنف نے جن تین ستونوں کا ذکر کیا ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے زندگی کا بہترین لایا ہے عمل ہو سکتے ہیں وہ تین ستون کیا ہیں پہلا ستون ہے بصیرت یعنی چیزوں کو صرف ظاہری آنکھ سے نہ دیکھنا بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد اور باطنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا دوسرا ستون ہے حدود کا تعین یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہاں محبت اور آزادی کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے اور تیسرا ستون اور تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون اچھی صحبت ہے سچے باحیا اور دانا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کے ذہن کو وہ روشنی دیتا ہے جو اسے اندھیرے میں بھٹکنے سے بچاتی ہے یہ نشست واقعی ہماری روز مرہ کی زندگی کے اندھے کے پہلوؤں پر ایک گہری نظر تھی اب آخر میں سننے والوں کی فکری جستجو کے لیے ایک ایسا سوال جو انسان کو اپنے ارد گرد اور خاص طور پر اپنے اندر جھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے جی وہ سوال کیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک کسی قلعے کے اندر سے دروازہ نہ کھولا جائے باہر کی فوج چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ کبھی اندر داخل نہیں ہو سکتی تو کیا انسان نے اپنی غفلتوں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور اپنے پوشیدہ غرور کے ہاتھوں اپنے ہی اندرونی قلعے کے دروازے تو کھلے نہیں چھوڑ دیے واقعی یہ بہت غور طلب بات ہے اس گہرے اور غور طلب سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں اختتام کرتے ہیں اس علمی جستجو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور خاص طور پر ان کے ذہنوں اور جذبوں کا بہت خیال رکھیں